نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا رخ ادھر یعنی سامنے ہی ہے اللہ کی قسم مجھ پر نہ تمہارا رکو مخفی ہے اور نہ تمہارا سجدہ یقیناً میں تمہیں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو اٹھاون